ستائیس جون دو ہزار سات بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون صدق جس طرح ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کا فرض منصبی یہ ہے کہ تمہارے سامنے ہماری آیات کی یعنی قرآن مجید کتاب کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں وہ یوزکی کم اور وہ پیغمبر تمہیں پاکیزہ بناتا ہے یعنی گندے اخلاق تمہارے اندر سے دور کیے تمہیں پاکیزہ کیا وہی المکم الکتاب والحکمہ اور وہ پیغمبر تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ایسی ایسی باتیں تمہیں سکھاتا ہے معلوم تکون و جو تم نہیں جانتے تھے فض قرونی ازکر لہٰذا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا وش قرونی ولا تک اور میرا شکر بجا لاؤ نہ نہ کرو بات چل رہی تھی سمت قبلہ کے متعلق کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے بیت اللہ شریف قبلہ عطا کر دیا گیا جو آپ کی دعا تھی خواہش تھی اور بہت شوق تھا کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف ہو جائے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی تعمیر کعبہ کے بعد دو دعائیں تھیں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بیت اللہ کو بیت اللہ شریف کو صحیح معنی میں جو اب روحانی تعمیر ہے اس روحانی تعمیر کے لیے میرے خاندان میری نسل میں سے نبی آخر و صلی اللہ علیہ وسلم بھیج یعنی ایک تو ہوتی ہے خانہ خدا کی ظاہری تعمیر جیسے در و دیوار چھت ہو گیا لیٹ لگ گئی قالین بچ گئی یہ ظاہری تعمیر ہے مسجد کی اور ایک ہے اس کی روحانی تعمیر کہ اس میں صحیح معنی میں معلم ہو جو عقیدے کی اعمال کی لوگوں کے اصلاح کی صحیح باتیں کرے یہ اس کی روحانی تعمیر ہے نماز با جماعت ہو اذان بر وقت ہو اب ایک مسجد بنا دی گئی لیکن اس میں اذان نہیں ہوتی نماز کا اہتمام با جماعت کا نہیں یا اس میں تعلیم و تعلم کا شعبہ نہیں ہے تو وہ اس کی روحانی تعمیر صحیح نہیں زہری تعمیر تو ہم نے کر دی بیت اللہ شریف بنا دیا اب اللہ تعالیٰ اس کی روحانی تعمیر کے لیے میرے خاندان میں سے میری نسل میں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرما ایک دعا یہ تھی دوسری دعا یہ تھی کہ یا اللہ جس طریقے سے میرا قبلہ وہ بیت اللہ آپ نے بنایا ہے ایسے ہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بھی بیت اللہ شریف بنانا یہ دعا تھی اب یہاں پر کما آیا ہے کما کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے تو جیسا کہ ہم نے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک بات ہے ایک وہ بات ہے اور جیسا کہ ایک دوسری بات ہے تو پہلی کیا بات ہے اور دوسری کیا بات ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس عید سے پہلے سمت قبلہ کی بات ہو رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ آخری شریعت کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خواہش آرزو تمنا سب یہی تھی کہ میری شریعت کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو تو وہ ہم نے کر دیا آخری شریعت کو قبلہ بیت اللہ شریف دے دیا یہ ایک دعا ابراہیم علیہ السلام کی پوری ہو گئی جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا بھی ہم نے پوری کی ہے کہ ہم نے پیغمبر بھیجا تمہیں میں سے جو قرآن مجید پڑھ کے سناتا ہے تزکیہ نفس کرتا ہے تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جیسا کہ قبلہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت آخری شریعت کو بیت اللہ شریف والا قبلہ دے دیا ایسی ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی تھی کہ میرے خاندان میں سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبوس فرمائے تو وہ بھی ہم نے کر دی ہے فرمایا کہ تم ہی میں سے ہم نے ایک پیغمبر بھیجا تم ہی میں سے خان اس سے مراد انسان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں آٹھویں پارے میں <clears throat> بات ذکر کی کہ ہم اگر فرشتے کو دنیا میں بھیجتے پیغمبر بنا کر تو لوگ اعتراض کرتے کہ یہ فرشتے ہماری اصلاح کے لیے اچھی اچھی باتوں کرنے کے لیے آئے ہیں اور فرشتوں کا تو نظام ہی اور ہے کہ ان میں تو خیر ہی خیر ہے دوسرا مادہ منفی تو ہے ہی نہیں کہ جس میں شر ہو شہوانی ہو غصہ ہو گندے اخلاق والی بات ہو یا بیماری ہو کھانا پکانا ہو کچھ کمائی کرنا ہو بیوی بچے ہوں یہ مسائل تو فرشتوں کے ساتھ نہیں ہیں تو اگر ہم فرشتہ پیغمبر بنا کر بھیجتے لوگوں کے اصلاح کے لیے تو لوگ اعتراض کرتے کہ یہ کیسے ہمیں اچھی باتیں کر رہا ہے یہ اچھی باتیں ہم تو کر ہی نہیں سکتے فرشتے یہ اچھے اعمال کر سکتے ہیں کہ ان کے نہ بیوی ہیں نہ بچے ہیں نہ کمائی کرنا ہے نہ سردی گرمی لگتی ہے نہ ان کو کچھ مسئلہ ہے لہذا ہم ہماری اصلاح کے لیے فرشتے کا ہونا یہ ایک عجیب سی بات ہے اس لیے ہم نے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہر دور میں پیغمبر انسانوں میں سے بھیجائے اور علماء تفسیر نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ تین خصوصیات ہیں ایک تو ہمیشہ پیغمبر انسانوں میں سے آیا نمبر دو انسانوں میں سے بھی صرف مردوں میں سے آیا اور نمبر تین جنات میں سے کوئی پیغمبر حالانکہ وہ بھی مکلف مخلوق ہے ایک تو جنات میں سے کوئی پیغمبر نہیں جنوں کو انسانوں کے تابع کیا اور دوسرا انسانوں کو پیغمبر بنایا اور انسانوں میں سے بھی کوئی عورت پیغمبر نہیں صرف مردوں کو پیغمبر بنایا ہے یہ اعزاز رجال و قبامون کی نسبت سے گویا حاصل ہے کہ مرد کا مقام اونچا ہے پھر انسان کا مقام اونچا ہوا جنوں میں سے بھی اور انسان اگر نیک متقی پرہیزگار خالص اللہ کا وفادار بندہ بن جائے تو پھر اس انسان کا مقام ہے جس کو اشرف المخلوق کہا کہ فرشتوں سے بھی اس کا اونچا مقام ہے عام اعتبار سے انسان کا مقام فرشتوں سے اونچا نہیں ہے عام انسان کا لیکن جو شخص کہ اپنے نفس کو اس نے مارا گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا اور صحیح معنی میں متقی پرہیزگار اللہ کا وفادار شخص بنا تو یہ وہ شخص ہے کہ جو اشرف المخلوقات میں سے ہونے کے ساتھ فرشتوں سے بھی اونچا مقام اس کا ہوا ہر شخص کا نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا تاکہ کوئی یہ اعتراض ہی نہ کر سکے کہ فرشتہ پیغمبر ہے وہ ہمارے اسلام ہمیں اچھی باتیں کرتے ہیں اس کے تو حالات ہی دوسرے ہیں احوال ہی دوسرے ہیں اس کی ضروریات ہی نہیں ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر بنا کے بھیجا کسی کو کوئی اعتراض ہی نہ ہو سکے چنانچہ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تمام وہ ضروریات یا مسائل جو ایک انسان ہونے کی نسبت سے ہر کسی کے ساتھ متعلق ہیں وہ تمام ضروریات تمام مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہے ہیں بیماری کا ہونا پریشان ہونا مسافر ہونا غم غم میں ہونا کبھی زخم لگنا کبھی بچہ ہونا کبھی بچے کا فوت ہو جانا کبھی رشتہ کرنا کبھی بیوی کا فوت ہو جانا پھر دوسرا رشتہ کرنا آج مکان کی تعمیر کرنی ہے آج فلاں مسائل ہیں یہ تمام وہ ضروریات اور مسائل جو ایک انسان کے ساتھ متعلق ہو سکتے ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق تھے اور پھر ہم نے ایسے شخص کو پیغمبر بنا کے بھیجا جو لقد کان فی رسول اللہ عصوت الحسنہ ہوا تمہارے لیے نمونہ ہوا یہ ساری ضروریات اس کی ہیں تو اس کے باوجود وہ ضروریات کو بھی نبھا رہے ہیں ساتھ نمٹا رہے ہیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام بھی بجائے لا جا رہے ہیں تو فرمایا اس کے اس پیغمبر کا نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یتلو علیہ کو مایاتنا آخری پارے میں <clears throat> پہلے پارے کے آخری آخری آیات میں ربنا و باسفیم منہم یتلو علیہ مایات اس پر میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا مستقل ثواب ہے ایک مستقل حکم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی میں چار باتوں کا ذکر ہوا ایک یہ کہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں نمبر دو لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں نمبر تین کتاب کی تعلیم دیتے ہیں قرآن مجید کتاب کی تعلیم دیتے ہیں نمبر چار حکمت کی باتیں بتاتے ہیں تو یہ چار علیحدہ علیحدہ کام ہیں کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں تو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں جانتا ہوں تو صرف تلاوت کرنے کا کیا فائدہ ترجمہ جاننا چاہیے بہت اچھی بات ہے اس سے انسان کو فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کلام کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی شخص ترجمہ نہیں جانتا تو پھر بھی تلاوت کرنے کا مستقل ثواب ہے اس کا ایک اپنی برکت اور اثر ہے اس کی نورانیت ہے اس کے فضائل و برکات ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں تلاوت کرنے والے شخص کو پابندی ہونی چاہیے معمول ہونا چاہیے ہر روز تلاوت کرنے کا علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص دو تین چیزوں کا معمول بنا لے ہر روز ایک کئی دفعہ میں متفرق طور پر عرض کر چکا ہوں ایک تو شیخ العدیث صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہ منزل بالکل چھوٹی سی ایک کتاب ہے پانچ منٹ بھی نہیں لگتے اس کو پڑھنے میں ایک دو تین منٹ میں اس میں وہ تمام دعائیں ہیں کہ جو آج کل کے گھروں میں جو مسائل وسائل ہوتے رہتے ہیں کوئی نظر ہو گئی پتنی کسی نے جھسک کر دیا پتنی جادو کا کہیں آسیب کا اثر تو نہیں فلاں معمول ہو ہر روز سب بچوں کو اپنے گھر والوں کو اکٹھا بٹھا کر ایک شخص پڑھے وہ سارے سن لیں گے وہ سب پر دم ہو گیا ہے اور اگر زیادہ بہتر اور ترتیب ہے تو اس کتاب میں لکھا ہے پانی پر دم بھی کر دیں ساتھ پانی کو گھر میں چھڑکیں بھی اور پیا بھی کریں ہر روز نمبر دو مناجات مقبول حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب دعائیں جمع ہیں جو آپ نے پوری زندگی میں جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ سب اس کتاب میں جمع اور سات سات دنوں پر مشتمل ہے تو ہر روز ایک ایک منزل انسان پڑھے ہفتے میں وہ کتاب ختم ہو جاتی ہے نمبر تین اسی مجلس میں اپنے گھر میں سے کوئی شخص تلاوت کرے ایک پاؤ کچھ حصہ تلاوت ہو جائے ایک تو ہر کوئی اپنے اجتماعی انفرادی طور پر بھی تلاوت کرنے والے ہیں ایک اس ترتیب پر تلاوت ہو کہ انوار و برکات کی اجتماعی گویا کے اصول کی صورت ہو اور ساتھ آپ حضرات کو جمعہ کے دن بتائی تھی یہ کتاب گزشتہ ایک جمعہ پر عسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں یہ عجیب کتاب ہے جو میں نے بتایا تھا چودہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے تو سب سے بڑی تعجب کی بات یہ کہ اس اردو کتاب کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا حالانکہ یہ تو خود عربی سے اردو میں آئی ہے لیکن عربوں میں اتنی پسند کی گئی کہ اتنے اچھے ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کیا کہ یہ ایک امتی کو کرنے چاہیے یہ لباس ہے یہ وضاقت ہے یہ اٹھنا ہے یہ توازو ہے یہ رقت قلب ہے یہ ان کی ساری آجی ہے یہ پڑوسیوں کے معاملات ہیں یہ بچوں کے ساتھ آپ کا طریقہ کار تھا تو یہ گھر میں ایک معمول ہو آدھے گھنٹے کے اندر یہ تین چار جو برکت والی چیزیں بتائی ہیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے تو مستقل تلاوت کرنا یہ ثواب ہے اگر انسان ترجمہ معنی مضامین جانتا ہے تو بہت اچھی بات نہیں جانتا تو پھر بھی تلاوت کا ثواب ہے جیسے حدیث میں آتا ہے الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے یہ تین حرف ہیں اور ہر ایک الف پر الگ دس نیکیاں ہیں دس گناہ معاف ہیں دس درجے بلند ہیں لام پر الگ نیکیاں ہیں دس نیکیاں ہیں دس درجے بلند دس گناہ معاف ہیں اور میم پر الگ دس نیکیاں ہیں دس گناہ معاف ہیں دس درجے بلند اب حساب و کتاب تو انسان کر ہی نہیں سکتا جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی ایسی اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی نیکی کرنے پر ثواب دینے پہ آتے ہیں تو اس ثواب اور اجر کی بھی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی اب کیسے انسان ہر ہر حرف کی گنتی کرے اللہ رب العزت ہی عطا کرنے والے ہیں یہ تو فرمایا کہ ہمارے پیغمبر کا فرض منصبی پہلا یہ ہے یتلو علیکم آیاتنا ہماری کتاب کی آیات کی تلاوت تمہارے سامنے کریں گے اور قرآن میں عجیب تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے دیکھو اچھے قاری جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو انسان اس کا ترجمہ نہیں بھی سمجھتا لیکن اس کے باوجود دل کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے ایسا سرور آ رہا ہے تو یہ اس کے موجزانہ شان ہے اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہے تو اللہ رب العزت کی جیسے اونچی شان جیسے کوئی کسی شخص کا مقام اونچا تو اس کی بات بھی اونچی ہوتی ہے اور سب سے بڑے اونچے تو پھر اللہ رب العزت ہیں تو ان کا کلام بھی پھر سب سے اونچا ہے موجزانہ کلام ہے فرمایا دوسری ہمارے پیغمبر کے فرض منصبی کی بات ہے وہ یوزکی کم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے لوگوں کے سامنے اور پھر دوسرا کام یہ ہے کہ لوگوں کے دل پاک کریں گے دیکھو دلوں میں بت پرستی تھی اور و عناد تھا کینا تھا بغض تھا حسد تھا وہ پرانے زمانے چالیس سال پہلے اس خاندان کا شخص یہاں سے گزرا تھا اور ہمارا فلانا نقصان کیا تھا لیکن ہمارا بچہ ابھی چھوٹا تھا اب چالیس سال کے بعد اس پرانے کینے کا جواب دیا جا رہا ہے یہ جہالتی تھی جو حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی جس میں حضرت جعفر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی وغیرہ تو حبشہ بادشاہ کے سامنے نجاشی کے سامنے بات چیت ہوئی تھی وہ مسلمان اس وقت نہیں تھے تو ان کا کہا جی آپ میں سے کون ہے جو اس پیغمبر کا تعارف کرائے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے تقریر کی جو سب کتابوں میں لکھی ہے نجاشی بادشاہ حبشہ کے بادشاہ کے سامنے کہا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے میں مبوس ہوئے مکہ مکرمہ میں انہوں نے سب سے بڑی بات جو ہمیں سکھائی اور بتائی ہے کہ ہم تو پتھروں کے سامنے جھکتے تھے ہمیں اللہ اللہ شریک ذات کے سامنے جھکنا سکھایا ہے توحید سکھائی دوسری بات یہ تھی کہ ہمارا کام تو ڈاکے مارنا تھا چوریاں کرنا تھا قتل کرنا تھا رازنی تھی اور اس طرح کے قتل و قتال اور یہی ہماری تہذیب تھی ان سب چیزوں سے ہمیں منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کرو اور زندگی یوں گزارو یوں گزارو ہمیں تو ناپاک جب ہوتے تو پاک ہونے کا ہی نہیں پتہ تھا جب ناپاک ہو جاتا ہے کوئی شخص ہو تو پاک ہونے کا ہی ہمیں نہیں پتہ تھا اس پیغمبر نے ہمیں سب کچھ باتیں بتائیں یوں نماز پڑھتے ہیں یوں رکاتیں ہوتی ہیں یوں ذکر و اذکار ہے یوں اللہ راضی ہوتا ہے اس سے اس طرح کے اعمال سے شریں دور ہوتی ہیں اس طرح کے اچھے اعمال سے خیر آتی ہے تو یہ پیغمبر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیان کیا نجاشی بادشاہ کے سامنے حیران ہو گیا کہا کہ یہ تو عجیب پیغمبر ہے اور اسی کی تو علامتیں ہماری کتابیں موجود ہیں اور میں اس پیغمبر کے اوپر ایمان لاتا ہوں یہی وجہ ہے پورے تاریخ اسلام میں یہی وہ شخص ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں حضرت تشریف لے آئے تو یہ شخص ملاقات کے لیے آنا چاہا راستے میں طوفانی سمندری سفر تھے تو یہ فوت ہو گیا شہید ہو گیا تو آپ نے مدینہ طیبہ میں نجاشی کا غیبانہ جنازہ پڑھایا پوری تاریخ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف یہ ایک شخص ہیں جس کے لیے آپ نے غیبانہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبی کے ساتھ جو جگہ بنی ہوئی تھی عیدگاہ وغیرہ یہاں پر آپ نے جنازہ پڑھایا حالانکہ بڑے بڑے صحابہ کرام بوتا میں شہید ہوئی حضرت جعفر خود شہید ہوئی حضرت زید شہید ہوئی آپ بتاتے رہے مسجد نبی میں بیٹھ کر فلاں شہید ہو گیا فلاں شہید ہو گیا اور رو بھی رہے ہیں بتا بھی رہے ہیں لیکن آپ نے کسی صحابی کا غیبانہ جنازہ نہیں پڑھایا اس شخص کا پڑھایا تو بات یہ کہ فرمایا کہ وہ یوزک کی کم اس پیغمبر کا فرض منصبی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو پاک کرتے ہیں دل میں ہمارے بغض حسد گندی باتیں وغیرہ غلط محبت یہ چیزیں ساری تھیں اس پیغمبر نے دل سے اخلاق رضیلہ کو دور کیا اور اخلاق حمیدہ کو ہمارے دلوں کے اندر پیوست کیا تو علماء نے لکھا ہے کہ عجیب بات ہے فرض منصبی میں بتایا کہ یتلو علیکم آیاتنا اس پیغمبر کا کام یہ ہے کہ کتاب اللہ کی آیات کی تلاوت ہمارے سامنے کرتے ہیں اور دلوں کو پاک کرتے ہیں اس میں نقطہ لکھا مفسرین نے اور سچی بات ہے کہ دل کو لگتا ہے کیا کہ دل پاک ہوتا ہے لیکن پہلے تلاوت کا معمول ہو پھر اس کا خود عکس یہ ہے کہ دل پاک ہو جائے گا کیونکہ ایک نور ہے نا جی ایک ایک حوض ہے مفتی عبدالرؤف صاحب جو نائب مفتی دارالعلوم کراچی کے انہوں نے ایک مثال لکھی ہے کہ چھوٹا سا حوض ہے اس میں گندا پانی ہے آپ اس میں ایک طرف سے پاک پانی ڈالنا شروع کر دیا ہے پاک پانی ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہیں وہ دوسری سائڈ سے پانی حوض کا نکلتا جا رہا ہے نکلتا جا رہا ہے اگرچہ گندا اور پاک مکس ہو گیا لیکن ایک سائڈ سے نکلتا جا رہا ہے مائع جاری ہو گیا ہے آپ ایک وقت آئے گا کہ اس میں پاک پانی پڑتا رہے پڑتا رہے تو یہ حوض بالکل پاک ہو جائے گا سارا گندا پانی اس سے نکل جائے گا تو انسان کے دل میں بہت سارا گند جمع ہوا ہوتا ہے تو جب تلاوت کا معمول ہو تلاوت یہ نورانی کتاب ہے برکت والی کتاب ہے فضائل والی کتاب ہے سب سے بڑی بات یہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے تو اس اونچی اس کی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں جو ہمارا معبود ہے جو خالق ہے رازق ہے اس کا یہ کلام ہے اس کے برکات و انوار ہیں تو جب مسلسل تلاوت ہوتی رہے گی تو دل نور ہو جائے گا اور دل سے گندے اخلاق ختم ہو جائیں گے تو فرمایا کہ پیغمبر کی فرض منصبی کی بات یہ ہے قرآن مجید کی یاد کی تلاوت کریں گے اور پھر تمہارے دلوں کو پاک کریں گے تو جو مفسرین نے بات لکھی وہ بتا رہا تھا کثرت تلاوت سے وہ دل پاک ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے اطمینان ہو جاتا ہے بھائی علم عمل کتاب حکمہ اور پھر اس کے بعد کتاب کو تعلیم دیتے ہیں یعنی دل صاف ہو جائے نا پاک ہو جائے تو پھر اس کو جب سبق پڑھائیں گے حفظ کرائیں گے کوئی اور دین کی بات پڑھائیں گے حدیث پڑھائیں گے تفسیر پڑھائیں گے اس کو سمجھنا یاد کرنا آسان ہو جائے گا کہ دل صاف ہو چکا ہے اب پانچ چیز اس کو پڑھائی جا رہی ہے سمجھنا اور پڑھنا آسان ہے یہی وجہ ہے تبلیغی جماعت والے جو مدرسے ہیں نا اس میں طالب علم داخل ہونے کے لیے جاتا ہے تو کہتے ہیں پہلے چار مہینے لگا کے آؤ اور چار مہینے کے بعد پھر مدرسے میں داخلہ دیں گے کہ وہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو زندگی میں ہوئی ہیں وہ ساری ختم پاک صاف توبہ کر کے اب مدرسے میں داخل ہو جاؤ تو سبق صحیح یاد ہو جائے گا بل حکمہ آخر میں حکمت کو بتایا حکمت کہتے ہیں فراست اور دانائی تدبر سمجھ کہ کس موقع پر کیسی بات کرنی ہے یہ آخر میں اللہ تعالیٰ مقام عطا کرتے ہیں فرمایا علم تکون اس پیغمبر کی شان یہ ہے کہ تمہیں وہ وہ باتیں بتائیں جو تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا صحابہ کرام تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو لباس پہننے کا ہی پتہ نہیں تھا ہمیں تو کنگھی کرنے کا پتہ نہیں تھا تیل لگانے کا پتہ نہیں تھا سرما لگانے کا پتہ نہیں تھا جوتا پہننے کا پتہ نہیں تھا حتیٰ کہ ہمیں تو وضو کرنے کا اور جو ابھی بتایا کہ پاک ہونے کا پتہ نہیں تھا کہ انسان ناپاک کیسے ہوتا ہے اور ناپاک ہو جائے تو پاک کیسے ہوتا ہے یہ سب وہی باتیں وہی علم و کم معلوم تالمون اس پیغمبر نے تمہیں وہ وہ تعلیم دی ہے کہ جو تمہیں پتہ نہیں تھی باتیں لہٰذا جب اتنی بڑی بات ہو گئی کہ تمہیں سمت قبلہ کے لیے بیت اللہ شریف دے دی دیا آخری کتاب دے دی آخری پیغمبر دے دیا یہ سب نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں تو جب نعمتیں ملیں فض قرونی تم میرا شکر ادا کرو پھر میں تم سے راضی ہو جاؤں گا وشکرولی ولا تک فرون ان یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم نے نبی آخر و پیغمبر آپ کو دیا آخری کتاب لا لا جو بولا شک ہے وہ آپ کو دی سمت قبلہ بیت اللہ شریف وہ آپ کو دیا یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں تو لہٰذا ان نعمتوں کا پھر حل یہ ہے فض قرونی تم میرا شکر ادا کرو یاد کرو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا تمہیں یاد کروں گا وشکرولی اور میرا شکر بجا لاؤ ولا فرون اور نافرمانی نہ کرو علماء نے لکھا ہے شکر بجا لانا